بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ اسلامی تاریخ کوبا میں چودہ دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع یعنی ودا پہاڑ کی گاٹیوں سے چودھوی کا چاند نکل آیا ہے لہذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی نحن جوار من من نجاری یا حبزا محمد جاری یعنی ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہوں گے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بڑی رنگ برنگی ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایسا رنگ اور چمک عطا کیا ہے جس میں کالے لال ہرے اور سفید قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں ذرا غور کیجئے یہ کس کی کاریگری ہے زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ یہ چمک اور یہ خوبصورتی کس نے دی ہے یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بری کائنات بنائی ہے ایک فرض کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز و روزہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان دنوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا ایک سنت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حافظ ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک روایت کو نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دنیا فی سلاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں بہت پسند ہے ایک خوشبو دوسرے نمبر پر عورت اور ایک روایت میں المر الصالحہ نیک عورت اور تیسرے نمبر پر نماز حضور نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے اچیو کرنے کے لیے لپکتا ہے کہ میری محبوب چیز مجھے مل جائے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو مجھے بہت پسند ہے لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور کو خوشبو پسند ہے لیکن بجائے اس کے کہ حضور خوشبو کے پاس جائے خوشبو خود حضور کی دیوانی بنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خوشبو لپکتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلی میں اگر میں گزرتا تھا میں قسم کھا کر کہتا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں کیونکہ جس نبی گلی سے میرے نبی گزر جاتے تھے وہ پوری گلی خوشبو سے مہکنے لگتے تھے اور یہ کمال تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسین مبارک کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہم سلام کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ہمارے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے حضرت انس کا بیان ہے جس کے سر پر اللہ کے نبی ہاتھ پھیر دیتے تھے تین دن تک اس کے سر سے مشک کی طرح خوشبو آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسا نوازا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کبھی کبھی ام سلیم اپنی آنٹی کے گھر پر چلے جاتے تھے اور ام سلیم جب بھی حضور آتے ایک چمڑا بچھا دیتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر آرام کرو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت ہوا کرتا تھا اور اسپیشلی طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے بہت پسینہ ہوا کرتا تھا آپ کی پوری پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا میں ام سلیم اپنی خالہ کے گھر پر سو گیا تو ام سلیم نے ایک گھاس کا تنکا لیا اور اس کو لے کر میری پیشانی پر جو پسینہ آیا تھا ام سلیم نے اسے تنکا سکے میں لے کر ایک بوٹل میں بھرنا شروع کیا گویا میرے پسینے کو جمع کر رہی تھی اور ایک بوتل میں بھر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے پوچھا ماضا دفانی یا خالتی خالہ جان کیا کر رہی ہو تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارے میرے بھانجے میں تو تیرے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالہ جان میرے پسینے کو کیا کرو گی تو اس وقت ام سلیم نے فرمایا اے میرے بھانجے تمہارا یہ جو پسینہ ہے اسے میں دوسری خوشبوؤں میں ملا دیتی ہو اور جس خوشبو میں تمہارا پسینہ مل جاتا ہے وہ خوشبو تمام خوشبوؤں سے خوشبودار ہو جاتی ہے تو ایسا پیارا پسینہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے آپ کو ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوا چلو حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے فرماتی ہے کہ میرے شوہر اقبا ابن ارقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میرے شوہر کی کل چار بیویاں تھی ایک ام عاصم تھی دوسری تین ہم چار بیویاں تھی اپنے شوہر کی اور فرماتی ہے کہ سوگنوں میں تو آپس میں چلتی رہتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں میں شوہر کو زیادہ پسند آ جاؤں تو ہم چاروں میں بھی کمپیٹیشن ہوا کرتا تھا کہ ہم شوہر کو زیادہ اٹریکٹ کریں اور ہمارے شوہر کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو حضرت ام عاصم بیان کرتی ہے ہم چاروں تیار ہوتی اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتی اچھا میک اپ کرنے کی کوشش کرتی یہاں تک کہ ہم جی- جو کچھ میسر ہو سکتا اچھا اچھے سے اچھا خوشبو خرید کر لاتے اپنے بدن پر ہم لگایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تاکہ حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف زیادہ توجہ کرے ام عاصم کا بیان ہے کہ کتنا ہم نے خرچ کیا کہاں کہاں سے خوشبو لے کر آئے ہم نے اپنے بدن پر لگایا لیکن جو خوشبو ہمارے شوہر کے بدن پر آتے تھے اس خوشبو کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ہمارے شوہر کا یعنی حضرت بن نرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن ہمیشہ خوشبو سے مہکتا تھا حالانکہ ام عاصم فرماتی کہ میں تو ان کی وائف تھی میں نے انہیں کبھی خوشبو لگاتے دیکھا ہی نہیں ہے وہ تو کبھی کبھی تیل لگایا کرتے تھے ورنہ خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت ام عاصم فرماتی ہے ایک بار میں نے پوچھ دیا کہ ہم چاروں بیویاں تو خوشبو لاتی ہے لگاتی ہے بڑھ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے ہم نے تمہیں کبھی خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن حضرت اقبا کا حال یہ تھا کسی مجلس میں چلے جاتے تو ان کی بدن سے جو خوشبو آتی تھی لوگ کہا کرتے تھے کہ خوشبو تو مدینہ میں ہر ایک استعمال کرتا ہے لیکن اقبا جو خوشبو لگاتے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ کون سی خوشبو لگاتے ہو حضرت اقبا بن ارقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنیے فرمایا میری جوانی کا بالکل عالم تھا اور میری باڈی پر ریڈ سپاٹس نکل آئے پکی اچھل گئی یعنی لال لال سپاٹس میری باڈی پر ہو گئے اور اتنی اتنی جلن ہوتی تھی کہ میں بے قرار تھا پوری باڈی ریڈ سپورٹ سے بھر گئی ہے اور اس میں جلن اور سوزش ہے فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے باڈی کے اندر یہ ریڈ سپورٹس ہے اور مجھے بہت جلن ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیبوں کے طبیب تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبا میرے سامنے کپڑے نکال کر بیٹھ جاؤ حضرت اقبا فرماتے ہیں کہ صرف میں نے سطر کو ڈھانکا باقی سارے کپڑوں کو میں نے نکال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک کچھ پڑھتے رہے پھر حضور نے خود کے ہاتھوں پر دم کیا اور اس کے بعد میں اوپر سے لے کے نیچے تک میری پوری باڈی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا حضرت اقبا کا بیان ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میرے بدن پر پھرا ہے میرے سارے ریڈ اسپاٹس ختم ہو گئے میرے نبی کا مبارک ہاتھ پھرا ہے میرے بدن کی جلن ختم ہو گئی میرے نبی کا مبارک ہاتھ پھرا ہے اس دن سے میرے جسم سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ اب مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسا خوشبودار بنایا تھا اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشبو مجھے پسند ہے حضور استعمال بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی بتلایا کہ خوشبو کا لگانا یہ سنت ہے تو بہرحال یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے اس کا جس قدر ہو سکے استعمال کرنے کی کوشش کرے اور اس میں سنت کی نیت ہونی چاہیے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلت القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دو زخم میں لکھ دیا جاتا ہے دنیا کے بارے میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ اور لوگ سب مجھ سے محبت کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے دو زخی پر یاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بیچ دیجئے پھر اگر دوبارہ ہم اگر ایسا گناہ کرے تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہے اللہ فرمائے گا تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو طب نبی سے علاج سرکے کے فوائد ونیگر کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونیگر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک بہترین سالن ہے اس کے بارے میں محدثین کی بات سنیے فائدہ سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا کھانے کو ہضم کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے اور تھوڑے پنسیوں کو دور کرتا ہے اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم فقر